تحریک ناموس سے رسالت کے قائد اور اتحاد امت کے دائی حضرت مولانا علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہم کے جانشین حضرت مولانا ابو الخیر محمد زبیر سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں میں آپ تمام حضرات کی موجودگی میں ان کو دعوت خطاب دوں گا اپنے اس عظیم مہمان کا استقبال کیجئے ناروں کی گونج میں نعرے تکبیر تکبیر تقبیر ختم تار خط ختم نبوت اتحاد علماء امت اتحاد علماء امت حضرت مولانا ابو الخیر محمد زبہ الحمد للہ الحمد للہ یہ لذیل قدیر سمین بصیر وسلہ والصلاة والسلام على رسوله ہی بالحق بلحق بشیر

ما كان محمد نبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن على ذلك لمن والحمد رب الصلاة والسلام رسول وعلى حمد و صلات کے بعد مقتدر مشائق نظام واجب الاحترام علماء کرام اور سامعین جی وقار عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عہدیداران اور اس کے تمام کارکنان قابل ست تبریک ہیں جو ہر سال بڑی تزک و احتشام کے ساتھ ختم نبوت کی یہ محفل سجا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرتے ہیں جمعیت علماء پاکستان بھی آج کل پورے پنجاب میں ختم نبوت کانفرنس سے منعقد کر رہی ہے اور ہمارا بھی دورہ چل رہا تھا حضرت علامہ مولانا وسائے صاحب دامت برکات مر کا حکم ملا میں اپنا دورہ چھوڑ کر یہاں اس آپ کی محفل میں حاضر ہوا اکثر ہمیں بھی دورے میں ایک سوال لوگ سے لوگ ہم سے کرتے ہیں اور یقیناً آپ سے بھی کرتے ہوں کہ صاحب یہ قادیانیوں کو آپ نے غیر مسلم مخلط قرار دے دیا جان چھوٹ گئی ان سے ان کا مسئلہ ختم ہو گیا اب یہ کیا مسئلے کی ضرورت پڑی ہے کہ آپ بار بار ختم نبوت کی کانفرنسیں کر رہے ہیں جلسے سے کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں ہر سال کرتے ہیں آخر کیا ضرورت ہے اس کی ختم ہو گیا ان کا مسئلہ ہمارے اکابرین نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ان کے لیے غیر مسلم اقلیت ہونے کی قرارداد منظور کرا دی اس کو دیکھ کر دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اب کیا ضرورت ہے اس مسئلے کے پیچھے پڑنے کی اس مسئلے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیے قادیانی اسلام کے خلاف دین کے خلاف اور اس پاکستان کے خلاف مسلسل سازشوں کے اندر مصروف کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب وہ سازشیں نہ کر رہے ہیں یہ ختم نبوت کانفرنس سے منعقد کر کے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی ان سازشوں سے عوام کو بھی آگاہ کیا جائے اور حکمرانوں کو بھی متنبع کیا جائے کہ آپ توجہ دیں اس چیزوں پر ان سازشوں کا کلاقمہ کریں کہ یہ پاکستان کی سالمیت بھی داؤ پہ لگ سکتی ہے اگر آپ نے اس کا قلاقمہ نہ کیا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس وقت ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت قائد ملت اسلامیہ جمعیت علماء پاکستان کے قائد حضرت علامہ مدورانی کو اطلاع ملی کہ پاک فضائیہ کا ایک اہم افسر بلکہ سربراہ اس کا وہ قادیانی ہے اور وہ اس پاکستان کے خلاف سازش کے اندر لگا ہوا جیسے یہ سازش پتا چلی قائد ملت اسلامیہ گئے بھٹو صاحب اس وقت تھے پاکستان کے حکمراں اور سربراہ ان کو بتایا کہ صاحب یہ سازش ہو رہی ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی وہ بڑے اہم عہدے پر ایسا نہیں ہو سکتا لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اسی ربوہ کے اندر قادیانیوں کا ایک اجتماع ہو رہا تھا اور اس پاکستان کے فضائیہ کے سربراہ نے اس قادیانیوں کے اجتماع میں سلامی دینے کے لیے اپنی ایئر فورس سے تیاروں کو بھیجا جو یہاں سے سلامی دیتے ہوئے گزرے جب یہ خبر پہنچی بھٹو صاحب کو کہ یہ مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا انہوں نے کہا نورانی صاحب صحیح کہتے تھے واقعی یہ تو سادش بڑی مضبوط سادش ہے اور یہ تو پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا پھر انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا عزیزان ایمان کے اس وقت سے چل رہا مسئلہ اور آج تک وہ باز نہیں آئے سازشوں سے ابھی چند مہینے پہلے حکمرانوں کو انہوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ تحفظ ناموں سے رسالت کا جو قانون ہے اس کو آپ ختم کر دیں اس سے جان چھوڑائیں پوری دنیا کے اندر آپ اس سے بدنام ہو رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے بھی ان کے کہنے پر آ کر جناب پروگرام بنانا شروع کر دیا پلاننگ کرنی شروع کر دی اپنی ایک کو بھی بھی کہہ دیا اس نے تحریک قومی اسمبلی کے اندر جمع کرا اور وہ بدبخت گورنر اس نے تو بکواس کرنی شروع کر دی کہ کالا قانون پوری تیاری شروع کر دی لیکن الحمدللہ تحفظ نام سے رسالت کا ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا اور میں مبارکباد دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اس میں بھرپور انہوں نے حصہ لیا الحمدللہ اور پاکستان کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اس پلیٹ فارم پر متحد ہو کر جس وقت جد و جہد کا آغاز کیا ہے اور کراچی کے اندر قائد اعظم کے مزار سے لے کر اور تین سینٹر تک مصطفیٰ کا سمندر نظر آ رہا تھا اور پھر دوسرا اجتماع جب مال روڈ پر لاہور کے اندر ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا اجتماع تھا ان اجتماعات نے حکومت کو بتا دیا کہ ہم اس کے اندر ترمیم کرنے کے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے الحمدللہ وہ طاقت تھی اتحاد کی قوت تھی کہ جس نے ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی سے ہم کنار کیا اور یہ قادیانی اپنے مضموم عزائم کے اندر ناکام ہوئے اور وزیر اعظم کو ایران کرنا پڑا کہ ہم اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کریں گے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت اتحاد امت عزیزان من یہ سازشیں چل رہی ہیں اب میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں یہ بھی سازش ہے کہ پاکستان کے اہم عہدوں پر قادیانی آج بھی برجمان ہیں ہمارا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ ان کو اہم عہدوں سے ہٹایا جائے یہ ان عہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر پاکستان کو توڑنے کے وہاں منصوبے بناتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے آپ حیران ہوں گے کہ پاک افواج کا موٹو ہے ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ اب جو جہاد کا قائل ہو اس کو پاک فوج میں آنا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پانچ افواج کے اندر ان کو بھرتی کیا گیا ہے اہم عہدوں پر یہ براجمان ہیں جبکہ قادیانیوں کا منشور یہ ہے جو اس کے ان کے سب سے موری سے اعلیٰ نے کہا تھا غلام احمد قادیانی نے بکواس کی تھی کہ چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال جو اس کا مشہور شعر ہے چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال حرام ہے دین کے لیے لڑنا اور قتال وہ کہا کرتا تھا یہ ہم تو ملکہ برطانیہ کے غلام ہیں اور نوکر ہیں اور اس کے پالتو ہیں ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی انگریز سے کسی کسی کیا نام ہے ہندو سے اور کسی کافی سے جہاد کرنے جہاد اب ختم ہو گیا جب یہ جہاد کے قائل ہی نہیں جب یہ جہاد کے ممکن ہیں تو پھر ان کو فوج کے اندر کیوں بھرتی کیا جاتا ہے اور فوج کے اعلیٰ مراسب پر کیسے ہی اب تک موجود ہیں ہمارا سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ فوج کے اندر اور جتنے اداروں کے اندر جتنے اہم مناسب پر یہ قائم کو فوراً ہٹایا جائے اور وہاں بیٹھ کر یہ سادشیں تیار کرتے ہیں وہیں بیٹھ کر انہوں نے ایک اور سازش بھی تیار کی ہے اور وہ تیار کیا کی ہے سادشیں وہ یہ ہے کہ ممتاز قادری کو سزا دلوائی جائے ممتاز قادری اب ایک فرد کا نام نہیں رہا اس نے گستاخ مصطفیٰ کو کیفر کردار پر پہنچا کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا محمد مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کے لیے حاصل کیا تھا اس زمین پر کوئی مائی کلال مصطفیٰ مصطفیٰ تحیت و کی شان میں کوئی ساخی نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا سلمان تاثیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت ممتاز حسین قادری آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے بڑے بھی بڑے تنگ سے باتیں کیا کرتے تھے لیکن جب سے اس نے مارا اس کو سب اپنے اپنے بلوں میں گھس گئے اور سب تعبیلیں پیش کرنے لگے وہ جس نے داخل کرایا تھا اسمبلی کے اندر تحریک التوا وہ بھی بھاگ گئی یہاں سے پاکستان چھوڑ کر سب ڈر پہ ہیں خوف زدہ ہیں اپنے محافظوں کی تلاشیں لے رہے ہیں کہ کہیں یہ تو ہمیں نہ مار دے گا حقیقت یہ ہے کہ اس نے امت کا فرض ادا کیا ممتاز قاضی نے امت کا فرض ادا کیا اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے علامہ اقبال کی جب غازی علم الدین شہید نے ایک بدبخت راجپال کو جب مارا تھا اور جب اس کا مقدمہ لڑ رہے تھے قائد اعظم آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب روشن خیالی نہیں ہے کہ قاتل کا مقدمہ لڑا جائے اور قاتل کو تحفظ کیا جائے ارے یہ تو پاکستان کا بنانے والا تھا یہ کوئی مولوی نہیں تھا یہ کوئی عالم نہیں تھا قائد محمد علی جناح نے یہ قاتل کا مقدمہ لڑا پاکستان کے بنانے والے مصفر پاکستان نے ایک قاتل کا مقدمہ لا اور اس کو رہا کرانے کی کوشش کی ہے تو ہم اور آپ تو عالم بھی ہیں ہم تو مولوی ہیں ہم تو نبی کی ادنا غلام ہیں ہم انشاءاللہ اس کا مقدمہ لڑیں گے اور ممتاز کو رہا کرا کے دم لیں گے انشاءاللہ تاج تخت پہ نبوت ممتاز حسین قادری ممتاز حسین قادری کو رہا کرو ممتاز حسین قادری کو ممتاز حسین قادری کو ہو گئی ہے انشاءاللہ ابھی دارہ لگا رہے ہیں جس کو چھٹی کرو تحفظ ناموس رسالت کے پلیٹ فارم سے ہم نے چند مطالبے کیے تھے اس میں پہلا مطالبہ یہ تھا کہ اس جج کو جس نے اس نام کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس کو سب سے پہلے تو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے اسلام آباد اور پنڈی کی عدالت سے اس کو واپس بھیجا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو اس عہدے سے ہٹایا جائے الحمدللہ پہلا ہمارا مطالبہ منظور ہو گیا اور وہاں سے اس کو رخصت کر دیا گیا ہے کسی اور جگہ اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس کو اس انصاف کے عہدے سے بھی ہٹایا جائے گا انشاءاللہ یہ یہ حق نہیں رکھتا کہ جس نے اسلام کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کرسی انصاف پر وہ بیٹھ سکے میں بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی عرض کر رہا تھا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناب جو غازی لمدین کا مقدمہ لڑ رہے تھے وہ پاکستان اس وقت خادی رنگین کو جس وقت اس کو قتل کیا گیا اور جس وقت اس کو سزا دی گئی ہے اور جب اس کو قبر کے اندر لٹایا جا رہا تھا تو وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کہ ایک ترکھا کا منڈا ہم سے بازی لے گیا وہ کام جو کرنا ہمیں چاہیے تھا آج اس نے کر دیا عزیزان من یہی آج ہمارا حال ہے کہ وہ ممتاز قادری جو کرنے کا کام ہمارا تھا ہم تو تقریری کرتے رہ گئے اس نے عظمت مصطفیٰ پر اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور اللہ کا اللہ کے رسول کا محبوب بن گیا پوچھیں اس سے پوچھیں جب میں گیا اس کے گھر پر اس کے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ممتاز قادری کو کہا اس کے چند دنوں کے بعد کہ ابھی مقدمہ درج ہو گیا ہے اور تمہیں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے قتل کا مقدمہ ہے یہ تمہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے سوچ لو اس پر ابھی بھی بیان بدلنا ہو تو بدل دو تو ہنس کے کہنے لگا بھائی جان اس دن کا میں انتظار کر رہا ہوں جس دن مجھے سزا ہو اپنے آقا کے قدموں پر اپنی جان اچھاور کر دوں کہنے لگا کچھ نہ پوچھو کہنے لگا کچھ نہ پوچھو جب سے میں نے اپنے آقا کے نام پر یہ کارنامہ انجام دیا ہے نہ بتا میں بتا نہیں سکتا کہ اس جیل کے اندر آقا کی کتنی بڑی بڑی عنایتیں مجھ پر ہو رہی ہیں عزیزان امان یہ تو خوش نصیب ہے وہ کہ جس کو یہ سعادت مل گئی ہے اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ساری جماعتیں جتنی تحریک نام اس رسالت کے اندر ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو جمعیت علماء اسلام ہو اور جمعیت اہل حدیث ہو ماشاءاللہ دعویٰ کے تشریف فرمائیں شیخ یعقوب صاحب حافظ صحیح صاحب خود تشریف فرماتے تمام جتنے لوگ ہیں وہ سب الحمدللہ ہیں ہیں بعض مولوی ایسے بھی ہیں بعض ملا ایسے بھی ہیں جو اس کے اندر رکھنے نکال رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تابیلیں کر رہے ہیں نہیں صاحب اس نے گستاخی نہیں کی تھی نہیں صاحب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ان کا بھی ہم نے علاج دریافت کر لیا ہے اور اس علاج اس اجلاس نے یہ طے کیا ہے ابھی پرس کا منصورے کے اندر اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جتنی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس کے لیے انشاءاللہ سارے علماء بیٹھ کر ایک متفقہ فیصلہ اور ایک متفقہ فتویٰ مرتب کر رہے ہیں دلائی قرآن و حدیث کے اندر جس میں ثابت کریں گے کہ یہ سلمان تاثیر گستاخ رسول تھا اور اس کو جو قتل کیا ہے ممتاز قادی نے وہ بالکل درست قتل کیا ہے اور جو گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں وہ مباحد دم ہوتا ہے اس کا خون رائے گاں گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے ایک مولوی صاحب سے میں بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے نہیں صاحب کس نے اختیار دیا اس کو یہ تو سول آدمی تھا یہ کیسے کر سکتا تھا اس نے کیسے قتل کر دیا میں نے کہا آپ کو حضرت عمر کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے حضرت عمر کے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے ایک یہودی نے کہا جو ان میں سے تھا اس نے کہا اتنی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لیں آپ کہ آپ کے نبی کے پاس ہم گئے تھے وہ انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا یہ مسلمان مان نہیں رہا بس یہ سننا تھا حضرت عمر فرمانے لگے اپنی جگہ ٹھہرو میں ابھی آ کر فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوار اور مسلمان کا کر دیا لوگ پریشان ہو گئے حضور کی بارگاہ میں بس مسئلہ گیا کہ سنا ہمیں قصاص دلوائیے حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا میرا نبی ابھی فیصلہ سنانے والا تھا کہ رب نے فلا و رب فلاں حتی جو حق کے مکان قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا محبوب ہم فیصلہ کرتے ہیں عمر نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے جو آپ کی گستاخی کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کی سزا یہی ہے جو عمر نے دی ہے میں نے کہا ان مولوی صاحب سے کہ آپ بتائیے اس وقت کون سا امیر المومین کا حکم تھا اور حد نافذ کرنے کے لیے کون سی عدلیہ تھی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یعنی نہیں وہ تو حضور نے فیصلہ کیا میں نے کہا حضور نے تو ان کا نظائی معاملہ تھا اس کا فیصلہ کیا تھا قتل کا فیصلہ تو نہیں کیا تھا یہ معاملہ تو گیا ہی نہیں تھا کہ اس نے گستاخی کیا ہے پتہ کیا چلا کہ اگر سارے راستے بند ہو جہاں مانتے ہیں کہ ہر ایک کو اجازت نہیں ہے قتل کرنے کی ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن مجھے بتاؤ جب سارے راستے بند ہو جائیں کون ہے جو گورنر کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے گا کون سا تھانہ ہے جو ایف آئی آر درج کرے گا کون ہے پاکستان کے اندر جو گورنر کو پکڑے گا گا اور تھانے بند کرے کون سی ایسی عدالت ہے پاکستان کے اندر آج ایسے تو کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا گورنر کے خلاف کون پکڑے گا کون انصاف فراہم کرے گا جب سارے انصاف کے راستے بند ہو جائیں تو صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ اس گستاخ مصطفیٰ کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا اور الحمدللہ اس ممتاز قاضی نے یہ حق ادا کیا ہے ہم سب کا حق ادا کر دیا اس نے اور اب ہمارا فرض بنتا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو رہا کرائیں گے اور تحریک شروع ہو گئی ہے الحمدللہ اعلان کیا تھا اس جمعے کو پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ نکل کھڑے ہوئے گلی گلیاں جلسے اور جلوس ہو رہے تھے اور نکل رہی تھی ریلیاں اور جلوس منعقد ہو رہے تھے اور اب اعلان ہوا الحمدللہ پرسوں تحریک کا اجلاس ہوتا تحریک نام اس رسالت کا کہ انشاءاللہ سیمینار منعقد کریں گے وہاں جب پیشی ہوگی تو اس پیشی میں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ وہاں لوگ جایا کریں گے اور پیشی کے موقع پر وہاں موجود رہا کریں گے تاکہ حکمرانوں کو پتہ چلے اور عدالت کے ججوں کو بھی پتہ چلے کہ اب یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے یہ جس جج نے اسلام کے خلاف شریعت اور قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کیا ہے ہم پورے عاشقان مصطفیٰ ہم پورے نبی کے غلام یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے قانون کو جو اسلام سے متأثیم ہوگا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت اتحاد امت نعرہ تکبیر اور یہ میں نہیں کہہ رہا خود جج نے کہا ہے جج نے جب فیصلہ سنایا تو اس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ممتاز صاحب آپ نے جو کچھ کیا وہ اسلام کے لحاظ سے بالکل صحیح تھا یہ الفاظ الفضل و ما شہدت بھی لادا ہوں یعنی خود کہہ رہا ہے جج بھی کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ اسلام کے لحاظ سے صحیح تھا یعنی کیا مطلب جج نے یہ تسلیم کر لیا کہ سلمان تاثیر گستاخ رسول تھا جج نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کا قتل یہ بھی درست تھا جج نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اسلام کے لحاظ سے ایک گستاخ رسول کی سزا قتل ہوتی یہ بھی تسلیم کر لیا اور جج نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ممتاز قادی نے جو قتل کیا وہ بھی درست ہے سب کچھ ماننے کے بعد وہ کہتا ہے لیکن پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے میں سزا دوں آپ کو لہذا میں دو دفعہ موت کی سزا دیتا ہوں اب اندازہ کیجئے پہلے اسلامی قانون بیان کرتا ہے پھر کہتا ہے پاکستان کا قانون ارے پاکستان کا کیا دنیا کے سارے قانونات طرف رکھ دیں ایک طرف رکھ دیں اگر وہ اسلام سے متصادم متصادم ہوگا ہوگا قرآن و سنت سے تو ہم اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور تم نے خود کہہ دیا ہے کہ اس کے مطابق اس نے صحیح کیا اسلام کے مطابق لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ممتاز قادری کو رہا کیا جائے وہ قوم کی آواز ہے پورے یہود و نصارہ پورے قادیانی زور لگا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جس طرح پہلے ہی اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے ہیں ساری قادیانیت اور ان کے پشپنا سارے یہود و نصارہ انشاءاللہ اب بھی ناکام ہوں گے اور وقت آئے گا کہ جیل کے دروازے ٹوٹیں گے اور انشاءاللہ ممتاز قادمی چھوٹے گا انشاءاللہ نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت ممتاز حسین قادری میں پھر دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو ہر ایسے دینی معاملے کے اندر ہر ایسی تحریکوں کے اندر ختم نبوت سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا ہے آگے آگے ہوتے ہیں بالکل حض علامہ اصل اللہ وسائے صاحب جس محبت کے ساتھ جس پیار کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری تحریک بھی رائے گاہ نہیں جائے گی اور قریب آپ کی خوشخبری سنیں گے کہ ممتاز قاضی عاشق رسول رہا ہو کے ہمارے درمیان میں ہوگا وما لینا علا بلاغ